ایک منسانہ سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے اس کا نام ہدایتا ہی رہا تجربہ زندگی کو سنوارتا نکھارتا اور بعض اوقات شخصیت میں انقلاب برپا کر دیتا ہے ہدایتیں اور اس کی رن کا ہر دوسرے تیسرے رن کا حصہ رن لگتا وہ جن جان میں اس سے کہیں بھاری تھی اربڑ کرتا تو سیدھا چمٹا چلاتی جو اس کے کہیں نہ کہیں آ لگتا آشا کا نشانہ بڑے کمال کا تھا اس کے وڈ وڈیروں میں یقیناً کوئی بہت بڑا شکاری رہا ہوگا ایک بار تو سیدھا وہاں سے تھوڑا ہی فاصلے پر آ کر لگا کئی دن تانگے چوڑی کر کے چلتا رہا اگر خدا نے خواستہ وہاں لگ جاتا تو آج سہن میں اٹکے دیا کرتی منی سے ہاتھ دو بیٹھتے اس چور نے آشا پر تو کوئی اثر نہ ڈالا البتہ اس تجربے نے اس کے معمول میں انقلابی تبدیلی شروع کر دی اب جب بھی رن رن میں اترنے کا موڈ بناتی یہ فوراً سے پہلے گھر کی دہلیز کے اس پار ہوتا اندر وہ فائرنگ کرتی یہ باہر کھڑا کبھی گولے کبھی تھری نٹ تھری کی گولیاں چلاتا البتہ ہر دو تین گولیاں یہ گولے چلانے کے بعد اتنا ضرور کہتا اللہ تمہیں ہدایت دے اس کے بعد اللہ تمہیں ہدایت دے اس کا تکیا کلام ہی بن گیا اس کا اصل نام تو نور محمد تھا لیکن اس اس کلام کے سبب کا نام بھی ہدایتہ پڑ گیا پھر ہر دو تین منہ سے نکالنے کے بعد اللہ تمہیں ہدایت دے ضرور کہتا لوگ چونکہ اس اس کے کلام سے آگاہ ہو چکے تھے اس لیے غصہ نہ کرتے ایک بار سردار صاحب کے بیٹے کی جان چڑھنا تھا اچھے کپڑے سلوا لیے گئے اسی طرح اوکھے سوکھے ہو کر نیا جوتا بھی خرید لیا گیا اگلے دن کرنا تھا رن سرکار سے خوب حجامت کروانے کے بعد شہر حجامت اور شیب بنوانے بنوان چلا گیا حجام کی دکان پر تھوڑا رش تھا وہ ادھر ہی بیٹھ گیا اور موجود لوگوں کی باتیں سننے لگا اور ساتھ میں ہوں ہاں بھی کرنے لگا خدا خدا خدا کر کے اس کی بھی باری آ گئی حجام باتوں نہیں تھا حجامت بھی بنایا جا رہا تھا اور ساتھ میں باتیں بھی کیے جا رہا تھا ہدایتا اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا ساری باتیں وہی کیے جاتا تھا خدا خدا کر کے ایک دو باتیں اسے بھی کرنے کا موقع مل گیا حسب عادت دو تین باتیں کرنے کے بعد اللہ تمہیں ہدایت دے کہہ رہا تھا حجام کام چھوڑ کر لال لال آنکھیں نکال کر کہنے لگا اے پیڈو کیا میں بے ہدایتا ہوں اور ہدایت سکھائے گا تو سکھائے گا چپ رہتا یا معذرت کر لیتا تو بات نہ بگڑتی پینڈو لفظ اسے چوپ سک گیا اور گھر سمجھ کر بکنے لگا پھر کیا تھا وہاں موجود لوگوں نے اسے پکڑ کر خوب بجایا اور تو اور چہرے پر بھی اچھے خاصے آلو ڈال دیے ابھی آدھے ہی بال کٹے تھے کہ بکیا جان بچا کر گھر واپس آ گیا آشا زخموں پر رقم مرہم رکھنے یا اس حجام کا گھر پر ہی زبانی کلامی گھر پورا کرنے کی بجائے اس کے چہرے کے آلو دیکھ کر خوب ہنسی اس واقعے کے بعد وہ جنگ چڑھنے سے رہ گیا اور گاؤں بھر کے مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے مذاق بن گیا ہاں بتا اس کا تکیہ کلام ضرور بدل گیا اللہ تمہیں ہدایت دے کی بجائے اللہ مجھے ہدایت دے بولنے لگا ہے یہ بات الگ سے ہے کہ زبان پر مجھے اور دل میں تجھے ہی ہوتا اس نے اپنے لیے کبھی ہدایت کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی جیسے پیدائشی ہدایت یافتہ ہو اس حادثے کے بعد نام بھی تبدیل ہو جانا چاہیے تھا لیکن اس کا نام ہدایتہ ہی رہا شکریہ جی